حضرت شکل ابن حمید رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی میں آئی ہے کہ انہوں نے نے کہا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسی کوئی دعا سکھا دیں جن کے ذریعے میں اللہ سے پناہ اور حفاظت کی دعا مانگا کروں تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا دعا تلقین فرمائی کیا ارشاد فرمایا حضرت شک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے مبارک میں تھام دیا یہ محبت کا انداز تھا یہ تعلق اور اس کا اظہار تھا تاکہ وہ بالکل اجنبیت محسوس نہ کریں اور انہیں بھی انداز آؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی طرف کتنا التفاق ہے تو وہ کہتے ہیں میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک میں تھام لیا اور فرمایا کہ یوں دعا مانگا کرو اللہ من شر سمعی سمی اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے کانوں کے شر سے کانوں کا بھی شر ہے شر کی باتیں سننا شر کے کاموں کے مشوروں میں شریک ہونا جھوٹ کا سننا سب سے بڑا عیب ہے کانوں کا کبھی کبھی انسان جھوٹ نہ سنے جھوٹ کا سننا بھی گناہ ہے بولنا تو گناہ ہے ہی ہے اور غالباً اس سے بھی بدتر یہ گناہ ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ اعلیٰ نے یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ سما اون القضب یہ لوگ جھوٹ سننے میں انتہائی بدتر لوگ ہیں سخت جھوٹ سننے والے بہت زیادہ جھوٹ میں دلچسپی انٹرسٹ کا اظہار کرتے ہیں انٹرسٹ لیتے ہیں یہ یہی چیزیں کہ بتایا گیا ہے کہ سماعت کا شر اور سماعت کا شر یہ ہے کہ انسان جھوٹ کو سن نگاہ کا شر یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اوپر ایسی نظر کرے کہ میں بہت اچھا ہوں یہ نگاہ کا شر ہے اور نگاہ کا اس سے بدتر شر ہمارے علم میں نہیں ہے سب سے بدترین نگاہ یہ ہے کہ کسی کو حکارت کی نظر سے دیکھے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا دوسروں کو حکارت کی نظر سے دیکھنا یہ سب شر ہیں نگاہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلقین فرمائی دعا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہ منی اور من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں زبان کے شر سے ومن شر قلبی اور اللہ دل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں دل کن کن خیالات میں الجھا رہتا ہے دل میں کیا کیا چیزیں اور وساوس آتے ہیں اور پھر آخر کے اشاد فرمایا کہ ومن شر منی اور اللہ یہ جنسی خواہشات جو ہیں اس سے جو شرارت پیدا ہوتی ہے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس زندگی کے حقائق پر غور کرنا چاہیے اور زندگی خوابوں کی بجائے حقیقت کی دنیا میں بسر کرنی چاہیے جس طرح کھانا ہے پینا ہے یہ ضروریات زندگی میں سے ہیں بالکل اسی طرح جنس اور اس کے تقاضے یہ بھی انسانی ضروریات زندگی میں سے ہیں ان میں بھی ایسے ہی شر پیدا ہو جاتا ہے جس طرح کھانے اور پینے میں جب انسان کے لیے ان خواہشات کا بھوک اور پیاس کا غلبہ ہو تو پھر وہاں بھی شر کی کیفیت بننی شروع ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح یہاں بھی یہی حال ہے تو اس لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکات کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے ذمے پڑتا ہے سوائے ان گناہوں کے جو جنس کی وجہ سے کیے جاتے ہیں اگر کوئی مرد یا عورت لڑکا یا لڑکی کوئی گناہ کرے گا اس وجہ سے جنس کی وجہ سے اور اس میں اس کے والدین کا حصہ ہوگا کہ انہوں نے اس کی شادی نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے والدین بھی اس کے اس گناہ میں شریک ہوں گے کہ کیوں انہوں نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی کیوں بر وقت اس کی شادی نہیں کی کیوں ان ان, ان, ان لوگوں لڑکوں اور لڑکیوں کو ایسا ماحول فراہم کرنے میں مدد دی جس ماحول میں گناہ ہوتے ہیں کیوں آخر انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اچھی تربیت کے ذرائع متعین نہیں کیے اس میں والدین بھی شریک شریک اس گناہ میں اور اولاد تو شریک ہے ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہم نے جو جو آپ سے عرض کیا مشکات شریف کے حوالے سے یہی بتلایا کہ ان ساری چیزوں کا خیال اور احساس رکھنا چاہیے انسان کو خوابوں کی بجائے حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے